دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا اقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا اقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا علا ہوں مربنا تین پھر حسنة حسن فیروتی حسنة وقنا عذاب النار دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا اور قبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا اور بیٹھو جو درے پاک کے حضور ایمان وقت اٹھانا مولا اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل الموت في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم بیٹھوں جو درے پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ گناہوں کی عادت چھڑا میں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 گنا چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا میری سابقہ ہے خطا خطا میرے مولا تو رحمت سے اپنی مٹا میرے مولا تو رحمت سے اپنی مٹا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میں انسان بنا رے مولا تو قد سے اپنی بدل نیوں سے تو قدرت سے اپنی بدل نیوں سے تو قدرت سے اپنی بدلنے کیوں سے ہر ایک میری لفزش خطا میرے مولا ہر ایک میری لفزش خطا میرے مولا مجھے سا بنا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے جو تجھ کو جو تیرے پسند ہے جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے مجھے اے سبندہ بنا میرے مولا مجھے بنا میرے بندہ بنا میرے مولا مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے جو تجھ کو جو تیرے نبی پسند ہے مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا تم سود میرا میں ساجد ہوں تیرا تم جو دل میرا میں ساجد ہوں تیرا تم جو دل میرا میں ساجد ہوں تیرا تم جو دل میرا میں ساجد ہوں تیرا تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا تو مالک میں بندہ تیرا میرے محتاج کر تو جہاں میں کسی کا نہ محتاج کر بچا میرے مولا مجھے مفلسی سے بچا میرے مولا تو مطلوب میرا میں طالب ہوں تیرا تو مطلوب میرا تو مطلوب میرا میں طالب ہوں تیرا تو مطلوب میرا میں طالب ہوں تیرا مجھے دے دے اپنی ولا میرے ماں لا مجھے اپنی ویلا میرے مولا مجھے دے دے اپنی ویلا میرے مولا مجھے دے دے اپنی ویلا میرے مولا ہے اد او تیرا گئے اد اونی نی پرمان پور تیرا گئے اد اونی نی پر مان تیرا تو سن لے میری التجا میں مولا تو سن لے سن لے میری التجا میرے مولا تو سن لے میری التجا میرے مولا مجھے بھی دکھا دے تو جلوہ نبی کا مجھے بھی دے تو جلوہ نبی کا مجھے بھی دکھا دے تو جلوہ نبی کا سن لے میری التجا میرے مولا تو لے گا اگر عدل سے کام اپنے تو لے گا اگر عدل سے کام اپنے عدل سے کام اپنے میں ہوں مستحق نار کا میرے مولا میں ہوں مستحق نار عدل سے کام اپنے تو لے گا اگر عدل سے کام اپنے میں ہوں مستحق نار کا میرے مجھے تیری رحمت کا یا رب تجھے واسطہ تیری رحمت کا کا رب تجھے واسطہ تیری رحمت کا یا رب جہنم سے مجھ کو بچا بے بولا جہنم سے مجھ کو بچا رحمت تیری شامل حال ہو تو جو رحمت تیری شامل حال ہو تو جو رحمت تیری شامل حال ہو تو ٹھیکانہ ہے جن جنت میرا میرے مولا ٹھکانا ہے جنت میرا میرے مولا ٹھکانا ہے جنت میرا میرے مولا ٹھکانا ہے جنت میرا میرے سے جنہوں نے کہا ہے دعا کا مجھ سے جنہوں نے کہا ہے دعا کا مجھ سے تو کر دے سبھی کا بھلا میرے مولا تو کر دے سبھی کا بھلا میرے مولا ہے کعبے پہ نظریں نظرے دے رضا کی ہے کعبے ہو مقبول ہر ایک دعا میرے مولا ہو مقبول ہر ایک دعا میرے مولا گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے بنا میرے مولا گنا ہو کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا